پاسٹ کو بلانا یہ سپر فارمولا یاد رکھیے سپر فارمولا ہے جو پاسٹ نہ بلائے سپر اچیور نہیں بن سکتا وہ the only condition for emerging as a super achiever is to forget the past super achiever بننے کا وا ایک ہی فارمولا ہے پاسٹ پاسٹ کو کو پھیلاؤ پھیلاؤ رسول اللہ نے خود اس کی مثال دی کہ مدینے میں کچھ ذکر ہی نہیں کیا حتیٰ قرآن میں ذکر نہیں جو مصیبتیں پڑی تھی قرآن میں ذکر نہیں اس کا کہ ستر آدمی کو ضبط کر دیا انہوں نے کہاں ذکر ہے قرآن میں اس طریقے سے تو اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو پاسٹ کو بھلانا بھی ہے ایسا نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ بیت گیا آپ محسوس کرتے زیادہ سب کے پاس بیت رہا سب کو انکلوڈ اوباما بھی اوباما کو کریڈٹ کے قتل نہیں کیا گیا باقی سب کچھ بیت گیا ان کے پاس اب وہ ضروری باتیں سنتے ہوں گے نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا صبح شام جی؟ نا ان کا جو سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا نا اوباما کا ان کے ایک دن کے اندر اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو رد کر دیا مولانا اوباما کیئر کر کے ایک پروگرام چلایا تھا مولانا انہوں نے جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا لوگوں کے مطلب میڈیکل فیسلٹیز سے ریلیٹڈ تھا اور وہ اس کو اپنا سمجھتے تھے کہ وہ وہ ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا مولانا اور اچھا، ختم کر دیا ختم کر دیا اس ہاں، کو مولانا ایک دن میں ختم کر کتنا اس پہ کیا بیتا ہوگا اوباما کے پاس اس کا پرائڈ ختم ہوگا نیشن کو اس نے ایک چیز دی تھی اپنے خیال سے ختم کر دیا تو یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ میرے پاس ساتھ بیتا جو آپ کے ساتھ بیتا وہی سب کا بیت رہا اپنے والے سنگل آؤٹ مت کیجیے آدمی اپنے سنگل آؤٹ کرتا ہے اسی لیے پریشان ہوتا ہے سنگل آؤٹ نہ پریشان بھی نہ ہو یہی غلطی کرتے ہیں لوگ اپنے کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں سب کے بھی بھیترا جس چیز کو سمجھتا ہوگا اوباما کہ میں نے امریکہ کو دیا چینج ہے اس کم ٹو امریکہ کہا تھا اس نے وہی وہی ختم ہو گیا تو میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں میں ایک مرتبہ جودھ پور گیا جودھ پور میں ایک صاحب تھے ایک ہندو تھے وہ تو میرے پاس میرے ساتھ ٹھہرے تھے وہ ہوٹل میں ہم لوگ پاس پاس تھے تو روزانہ دو بار وہ انسولین کا انجیکشن لیتے تھے انسولین کا انجیکشن اپنے ہاتھ سے دو بار تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے تو بہت ہاربل لگتا ہے دیکھنا ہی کیسے آپ کرتے ہیں تو نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ٹیک اٹ ایزی میں نے یہ فارمولا پکڑ دیا ٹیک اٹ ایزی تو بیسٹ فارمولا ہے ٹیک اٹ ایزی ہاں۔ کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ دنیا کے دنیا میں جو انسان کو آزادی ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے شیطان کو آزادی بدل نہیں سکتے آپ اس کو ہر گورنمنٹ کو آزادی ہوتی اس کو بدل نہیں سکتے آپ کیا کریں گے آپ نو آپشن سواب بھلانے کی جب آپشن نہیں ہے تو اس کو بھلا دو مان میں ضرورت وہ سچی بات ہے کہ جو بھی کہا کہ ہم چونکہ اپنے معاملے کو محسوس زیادہ کرتے ہیں سمجھتے ہمارے ساتھ بھی تھا دوسرے سے پوچھے وہ سب سے بڑی مصیبت میرا فارمولا کیا ہے میں فارم کی سیو یور سیلف میں میرا فارمولا سخت ہے سیو یور سیلف